قد من اللہ نور نور کتاب نور کی دہلیز پر حاضر ہے ممتا نور کا مانگتا ہے والیے بدھا سے ٹکڑا نور کا جھانکتا ہے آسمانوں سے اجالا نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا گویا پرکار ازل نے کھینچا نقشہ نور کا ایک یتیم آمنا لایا ہے مجدہ نور کا ہے حلیمہ تیرے گھر کا کونا کونا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک تارا نور کا تیرے باموں در کو دھوتا ہے اجالا نور کا تیری مسند نور کی مسند پہ تکیا نور کا تیری کملی نور کی تیرا سراپا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا نور تیرے در کی بھی کا ایک ایک ذرہ نور کا دور سے کاسا بکف آیا ہے منگتا نور کا تو ہے داتا نور کا تیرا خزانہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا یتیم آمنا کے گرد حالہ نور کا چاند تارے جس سے لیتے ہیں اجالا نور کا ہر گدا ہر بادشاہ لیتا ہے صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور کریا کریا نور کا ہے چپا چپا نور کا پتی پتی نور کی ہے غنچا غنچا نور کا اے کہ تیرے باغ کا ہے ذرہ ذرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہلال شب مذاق کے فن سے کوسوں دور ہے کاسائے تزمین پھر بھی نور سے معمور ہے تیری طرز فکر پر چشم رضا بھرپور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا